بنو اسد کے ایک شخص سے مروی ہے اس نے کہا میں اور میرے گھر والوں نے بقی الغرقت یعنی موجودہ قبرستان مدینہ کے پاس پڑاؤ کیا تو میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے کچھ مانگ لاؤ کہ اسے ہم کھا سکیں اور پھر وہ اپنی ضروریات گنوانے لگے چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کے ہاں ایک شخص کو پایا جو آپ سے کچھ مانگ رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو تمہیں دوں پھر وہ آدمی پوچھ پھر چلا گیا اور وہ ناراض تھا اور کہہ رہا تھا قسم میری عمر کی آپ جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے مجھ پر غصہ ہو رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں اسے دوں تم میں سے جب کوئی سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس چالیس دھرم یا اس کے مساوی کچھ ہو تو اس نے چمٹ کر بیٹا مانگا ہے اس اسدی شخص نے بیان کیا میں نے کہا ہماری اٹھنی تو ایک اوکیا سے بہت بہتر ہے اور ایک اوکیا چالیس درم کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے چنانچہ میں لوٹ آیا اور آپ سے کچھ نہ مانگا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اور کشمش آ گئی تو آپ نے اس میں سے ہمیں بھی عنایت فرمایا یا اسی طرح سے کہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا سوری نے ایسی ہی روایت کیا ہے جیسے کہ مالک نے کہا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک